حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول ہمارے دل میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے بجائے کوئلہ ہو جانا اسے زیادہ پسند ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم تو اس اللہ کی جس نے اس ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا ابن قدامہ نے رد کئی رہو کے بجائے رد امرہو کے لفظ کہے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بارہ